قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون فرعون نے کہا رب العالمین کون ہے موسا علیہ السلام نے جواب دیا وہ آسمان اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کے رب ہیں اگر تم یقین رکھنے والے ہو فرعون اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگا کہ کیا تم سن نہیں رہے موسا نے فرمایا وہ اللہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کے پروردگار ہیں فرعون کہنے لگا لوگوں تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے موسا علیہ السلام نے فرمایا وہی اللہ مشرق و مغرب کے اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کے رب ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے العالمین بزبان موسا علیہ السلام چونکہ فرعون نے اپنی رائیت کو بہکا رکھا تھا اور انہیں یقین دلایا تھا کہ معبود اور رب صرف میں ہی ہوں میرے سوا کوئی نہیں اس لیے ان سب کا عقیدہ یہی تھا جب موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کا بھیجا گیا رسول تو فرعون نے کہا رب العالمین ہے کیا چیز مقصد یہی تھا کہ میرے سوا کوئی رب ہے ہی نہیں تو جو کہہ رہا ہے اے موسا محض غلط ہے چنانچہ توحہ کی یاد نمبر انچاس اور پچاس میں ہے کہ اس نے یعنی فراؤن نے پوچھا فمن ربو کو میں یا موسا یعنی اے موسا اور اے ہارون تم دونوں کا رب کون ہے اس کے جواب میں کلیم اللہ نے فرمایا جس نے ہر ایک کی پیدائش کی ہے اور جو سب کو ہدایت کرنے والے ہیں یہاں پر یہ یاد رہے کہ بعض منطقیوں نے یہاں ٹھوکر کھائی ہے اور کہا ہے کہ فرعون کا سوال اللہ تعالیٰ کی ماہیت سے تھا یہ محض غلط ہے اس لیے کہ ماہیت کو تو جب پوچھتا جب کہ پہلے وجود کا قائل ہوتا وہ تو سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا اپنے اسی عقیدے کو ظاہر کرتا تھا اور ایک ایک کو یہی عقیدہ گھونٹ گھونٹ کر پلا رہا تھا گو اس کے خلاف دلائل و براہین اس کے سامنے کھل گئی پس اس کے اس سوال پر کہ رب العالمین کون ہے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ اللہ تو سب کے خالق ہیں سب کے مالک ہیں سب پر قادر ہے سب کے معبود برحق اکتا وہیں ہے وہ اکیلے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں عالم علوی آسمان اور اللہ کی مخلوق عالم سفلی زمین اور اللہ کی کائنات سب اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں ان کے درمیان کی چیزیں ہوا پرند وغیرہ سب اللہ کے سامنے پست اور اللہ کے عبادت گزار ہیں اگر تمہارے دل یقین کی دولت سے خالی نہیں ہوئے اگر تمہاری نگاہیں روشن ہیں تو رب العالمین اللہ کے اوصاف اللہ کی ذات کے ماننے کے لیے کافی ہیں یہ سن کر فرعون سے چونکہ کوئی جواب نہ بن سکا اس لیے بات کو مذاق میں ڈالنے کے لیے لوگوں کو اپنے سکھائے بتائے ہوئے عقیدے پر جمانے کے لیے ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا لو اور سنو یہ میرے سوا کسی اور کو ہی اللہ مانتا ہے تعجب کی بات ہے موسا علیہ السلام اس کی اس بے التفاتی سے گھبرائے نہیں اور وجود اللہ تعالی کے اور دلائل بیان کرنے شروع کر دیے کہ وہ اللہ تو تم سب کے اور تمہارے اگلوں کے مالک اور پروردگار ہیں آج اگر تم فرعون کو اللہ مانتے ہو تو ذرا اسے تو سوچو کہ فرعون سے پہلے جہاں والوں کے اللہ کون تھے اس کے وجود سے پہلے آسمان زمین کا وجود تھا ان کا موجود کون تھا بس وہی میرا رب ہے وہی تمام جہانوں کا رب ہے میں اللہ ہی کا بھیجا ہوا ہوں فرعون دلائل کی اس بارش کو دیکھ کر تاب نہ لا سکا کوئی جواب بن نہ پڑتا تھا کہنے لگا اسے چھوڑو یہ تو کوئی پاگل آدمی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو میرے سوا دوسرے کو رب کیوں مانتا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اپنی دلیلوں کو جاری رکھا فرعون کے لغو کلام سے اکسو ہو کر فرمانے لگے کہ سنو مشرق و رب کے مالک جو ہیں وہی میرے رب ہیں یعنی اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ سورج چاند ستارے مشرق سے چڑھاتے ہیں مغرب کی طرف اتارتے ہیں اگر فرعون اپنے معبود ہونے کے دعوے میں سچا ہے تو ذرا ایک دن اس کا خلاف کر کے دکھا دے کہ مغرب سے نکالے اور مشرق کو لے جائے یہی بات خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے کے بادشاہ سے بوقت مناظرہ کہی تھی پہلے تو اللہ کا وصف بیان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ جلاتے ہیں اور مارتے ہیں لیکن اس بیوقوف بادشاہ نے جب کہ اس وصف کے اللہ کے ساتھ مختص ہونے کا انکار کیا اور کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں تو آپ نے باوجود اسی دلیل میں بہت سی گنجائش ہونے کے اس سے بھی واضح دلیل اس کے سامنے رکھی کہ اچھا میرے رب یعنی میرے پروردگار اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ مشرق سے سورج نکالتے ہیں تو اسے مغرب سے نکال اب تو حواس گم ہو گئے اسی طرح موسا علیہ السلام کی زبانی تابڑ توڑ ایسی واضح اور روشن دلیلیں سن کر فرعون کے اوسان خطا ہو گئے وہ سمجھ گیا کہ اگر ایک میں نے نہ مانا تو کیا ہوگا یہ واضح دلیلیں ان سب پر تو اثر کر جائیں گی اس لیے اب اپنی قوت کو کام میں لانے کا ارادہ کر لیا اور موسا علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے لگا جیسے آگے کی آیتوں میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے